حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے میں آپ کی بائیں طرف جا کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دائیں طرف کھڑا کر لیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو تہتر